علیکم و اللہ وبرکاتہ کتاب فرما رہے ہیں فضیلت الشیخ جناب قاری محمد انصاری صاحب انڈیا والے بمقام الرحمان مسجد تارک روڈ کراچی مورخہ پندرہ جنوری سن دو ہزار آٹھ موضوع ہے قیامت اور سائنس یاد رکھیے اسلامی کیسٹوں کا مرکز سلافی cassette centre Manzoor colony Gujjar Chowk Karachi ولكن عذاب الله لشديد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح ان اهل النار يوم القيامه لرجل يوزع في اخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه رب رب اشرح لي لي صدري ويسر امري واحلل من لساني يفقهوا قولي زدني علما اللہ آمین اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم جیسی مقدس کتاب اور اسلام جیسا سنجیدہ مذہب عطا فرمایا اس نے ہمیں اور آپ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا ہمارا اسی اللہ کی ذات پر ایمان ہے اور ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں پر ایمان لائے جن چیزوں پر اس کو ایمان لانے کا حکم دیا ہے اور انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے وقوع قیامت قیامت کا دن حدیث لمبی ہے اور دل چاہتا ہے کہ پہلے اس پوری حدیث کو آپ کے سامنے رکھ دیا جائے اور پھر اس میں سے وہ چیز اور وہ ٹکڑا میں اٹھاؤں جس سے آج مجھے جس موضوع پر آج مجھے آپ کے سامنے خطاب کرنا ہے وائن عمار ابن الخطابی رضی اللہ تعالی عنہ قال نحن عند رسول وسلم وسلم ذات رجل سواد الشعر لا اثر السفر ولا يعرف منا احد حتى جلس الى الى النبي صلى الله عليه فاسند ركبتيه ركبتيه كفيه على فخذيه وقال محمد عن قال تشهد لا الله کال محمد رسول الله وتقيم وتؤتي وتصوم رمضان وتحج البيت استطعت سبيلا قال قال قال صدقت فعجبنا له عن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم کالا وتؤمن بالقدر قدر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى قال صدقت اخبرني عن الاحسان قال تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك قال اخبرني عن الساعه قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل قال اخبرني عن اماراتها قال ان تلد الامه ربتها وان ترى الحفاه العراه العاله رياء الشاي يتطاولون في البنيان حدیث ابھی بھی پوری نہیں ہوئی ہے لیکن مجھے جس چیز سے آج کے اس موضوع آج کے اس دن اور آج کے اس خطاب میں مجھے جس جو مقصد تھا میرا وہ ٹکڑا اس اس پوری حدیث کے اندر آ چکا ہے میں چاہتا ہوں کہ پوری حدیث کا ایک ہلکا سا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں حضرت جبرائیل علیہ السلط وسلام انسانی شکل میں آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول سے چند سوالات کیے ان سوالات میں کیا ہوا ان سوالات میں پہلا آواز ہی نہیں آ رہی ہے انسانی شکل میں آ کر کیے تھے اور صحابہ کرام کو یہ نہیں معلوم کہ یہ شخص جو آیا ہے وہ کون ہے حضرت عمر فاروق خود اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ اس علیہ ناراج شدید و بیاض سے دور سے کوئی آدمی مجھے آتا ہوا دکھائی دیا ایک انسان تھا ایک آدمی شدید و بیاض سے آپ کپڑے بہت زیادہ سفید پہنے ہوئے تھا وہ شدید و سواد شار اور بال اس کے بہت زیادہ کالے تھے لا یورا علیہ اثر اس سفر سفر کا کوئی نشان اس کے اوپر نہیں دکھائی دے رہا تھا یعنی دور سے تو آیا تھا لیکن آنے والا مسافر مسافر کی جو کنڈیشن ہونی چاہیے تھی وہ اس کے اوپر نہیں تھی ولا یار وہ مناہ حد اور ہمارے علاقے کا بھی نہیں تھا اگر علاقے کا ہوتا تو کوئی پہچانتا اسے ہم میں سے کوئی پہچاننے والا بھی نہیں تھا یہ کہاں کا ہے نبی صلی اللہ وسلم آیا اور نبی اکرم کے پاس بیٹھ گئے اور بیٹھنے کا طریقہ بھی اس کا بڑا عجیب تھا نہ تھا لا نبی کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا لیے جوڑ وزا فقیز اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کے نبی کی دونوں ران پر رکھ لیا وکالا یا محمد اور اس کے بعد میں کہا آئے محمد نیان اسلام اس نے یا رسول اللہ نہیں کہا اور اس نے صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کہا اس نے آتے ہی نام لیا کہا یا محمد آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کسے کہتے ہیں آئے محمد اسلام کیا ہے تو اللہ کے نبی اسلام کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انتشد اللہ وان محمد الرسول اللہ رمضان تحج البیت اسلام کی جو پانچ بنیادیں ہیں وہ آپ نے بتا دی اس نے کہا سدق تھا بالکل سچ کہا آپ نے حضرت عمر کہتے ہیں فاجبنا لہو ہم کو بڑا تعجب ہوا ہم کو بڑا تعجب ہوا یہ سوال بھی کر رہا ہے یس الدیک سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے پوچھتا بھی ہے کہ اسلام کسے کہتے ہیں اور جب اللہ کے نبی نے بتایا یہ اسلام ہے فاجب نہ یس الدیک سوال کرنے کے بعد کہا آپ نے بالکل سچ کہا یعنی وہ تصدیق بھی کر رہا فاجب نہ لہو یس العا بڑا تعجب ہوا سوال بھی کر رہا اور کہہ رہا آپ نے بالکل سچ کہا اس کا مطلب اس کو معلوم تھا پہلے سے اعلی اخبرنی عن ایمان کہا وہ تو ٹھیک اب ایمان بتاؤ کہ ایمان کسے کہتے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایمان و من باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی والیوم الاخر و من بالقدر خیر و شر من اللہ تعالی ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ وہ ملائکتی اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ اللہ کو دیکھا نہیں پھر بھی مانو فرشتوں کو دیکھا نہیں پھر بھی مانو وہ کتب اور اس کی ساری کتابیں جو اس نے نازل کی کتب سماوی تورا زبور انجیل قرآن اور اس سے پہلے صوفے ابراہیم صوفے موسا اور دوسرے انبیاء کرام پر جو صحیح نازل ہوئے ان سب پر ایمان لاؤ ٹھیک وہ رسول ہی اور جتنے رسول بھیجے اس نے ان تمام رسولوں کی رسالت پر یہ کہہ کر ایمان لاؤ کہ اللہ نے بھیجے تھے اور انہوں نے اللہ کا کام پورا کر دیا لیکن محمد رسول اللہ کے آ جانے کے بعد تمام پیغمبروں کی اور رسولوں کی شریعتیں منسوخ ہو گئی اب اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا و رسول ولیوم ولیور اور قیامت کے دن کے بارے میں بتائیے کہ قیامت اور قیامت پر ایمان لاؤ ایک دن یہ انسانوں کا سلسلہ اور یہ روز مرہ کے کاروبار کا سلسلہ ختم ہو جائے گا قیامت عربی زبان میں یقوم و قیام اور قیامہ کا معنی ہوتا ہے رک جانا ٹھہر جانا یا کھڑے ہونا آدمی اپنی جگہ پر ٹھہر جائے تو اس کو کہتے ہیں قیام اگر وہ چل رہا ہے تو وہ قیام نہیں ہے جیسے نماز کی حالت میں اللہ اکبر ہم نے نیت باندھی تو ہم اپنی جگہ پر ٹھہر گئے ہیں یہ ہے قیام اور اسی سے مشتق قیام قیامت چونکہ وہ دن اپنی جگہ پہ ٹھہر جائے گا سورج اپنی جگہ پر رک جائے گا اور وہ دن پچاس ہزار سال کا دن ہوگا اس لیے اس دن کو کہا جاتا ہے یوم الاخر آخری دن یا یوم القیامہ دنوں کا ٹھہر جانے والا دن اور اسی کو بائبل میں ڈی آف ججمنٹ فیصلے کا دن اور اسی کو ہمارے ہندو دھرم کی کتابوں میں پڑھ لے اور مہا پڑھ لے یعنی انصاف کرنے کا دن اس نام سے یاد کیا جاتا ہے تو آپ نے جب یہ بتایا مینا بالقدر خیری و شرری اور اس بات پر ایمان لاؤ کہ یہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوا ہوا تھا اور ہوگا یہ سب اللہ کے طرف سے ہو رہا ہے یہ سب تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا تھا کہا الاحسان اے اللہ کے نبی احسان احسان بتائیے کہ کس کو کہتے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تعبود اللہ کا ترا اللہ کی عبادت کس طرح کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تعبود ترا کا تشبیح کے لیے آتا ہے عربی زبان کے اندر ہوا کا انا اسد وہ ایسا ہے جیسا شیر یعنی بہادری میں ورنہ انسان سے افضل کوئی مخلوق نہیں ہے اب لوگ کہتے ہیں اس کو دیکھو اتنا وہ تو شیر جیسا ہے ورنہ انسان سے افضل تو کوئی مخلوق ہی نہیں ہے اس کو شیر سے تشبیح دینا بھی اس کی حماقت بے وقوفی بے وقوفی نہیں اس کی بہادری میں شیر چونکہ بہادر جانور ہوتا ہے اس لیے انسان کی بہادری کی تشبیح اس سے بھی آ رہی ہے کہ شیر جیسا ہے جیسے وہ کسی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا اس نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو تجھ پر تینوں طلاق اور سارے مولویوں نے فتوا دے دیا تھا کہ نا نا نا طلاق ہو گئی ایک دو ہوتے ہیں قرآن و حدیث والے بھی جو اندھے مقلد نہیں ہوتے اور اندھی تقلید نہیں کرتے ہیں کسی کی انہوں نے کہا نا طلاق نہیں ہوئی کہا یہ کیسے کہہ رہے ہو چاند اتنا چمکتا اور تو کہہ رہا ہے یہ اس کی بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں طلاق واقع ہو گئی کا بالکل نہیں ہوئی طلاق قرآن میں اللہ نے فرمایا لقد فی دخل انسان انسان کو سب سے خوبصورت ڈھانچے میں پیدا کیا گیا ہے انسان سے خوبصورت انسان سے زیادہ خوبصورت ڈھانچہ کوئی ہے ہی نہیں جب انسان سب سے خوبصورت ہے تو اس کی بیوی بھی انسان ہے اور انسان چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ڈھانچے میں پیدا کیا گیا ہے اس لیے اس نے یہ کہا چاند سے زیادہ اگر خوبصورت نہ ہو تو تجھ پر تینوں طلاق اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے قرآن کی دلیل اس نے کہا لگتا ہے یہ اہل بھی ہے یہ اپنی جگہ پر کبھی کبھی یہ دوسرے لوگوں سے بھی امیدیں لگائی جا سکتی ہیں جیسے امام ابو حنیفہ کے زمانے میں کسی نے کہہ دیا تھا اپنی عورت سے بیوی سے اگر تو نے ہانڈی چاٹی تو تجھ پر تینوں طلاق وہ ہانڈی چاٹنے کی بڑی شوقین تھی نکالتی چاٹ تھی نکالتی چاٹ لیتی تھی عادت سے مجبور تھی وہ اور اس نے کہا اگر آئندہ تو نے ہانڈی چاٹی تو تجھ پر تینوں طلاق کہتے ہیں کہ عادت جلدی نہیں بدلتی اتنا قریب کر دیا میں میں آگے جاؤں گا بھائی ابھی تو اصل یہ والے مائک اب نہیں لگنا چاہیے بس کالر والے مائک ٹھیک رہتے ہیں اب اس میں ہاتھ بات ہم لوگ انڈیا میں تو یہ سب چھوڑ دیے تو اس نے کہا اگر تو نے ہانڈی چاٹی تو تجھ پر تینوں طلاق اب وہ عادت سے مجبور تھی اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ کنورٹ ہو گیا بدل گیا ایمان پہاڑ اپنی جگہ سے سڑک گیا تو تم اس بات کا یقین کر لینا لیکن اگر کوئی شخص تم سے یہ کہے کہ فلاں آدمی کی عادت بدل گئی تو یقین مت کرنا کیونکہ عادتیں اتنی جلدی نہیں بدلتی ہیں حدیث ہے مسلم کی وہ ہاں- مجبور تھی عادت سے اور اس نے ہانڈی چاٹ لی سارے مفتیوں نے فتبہ دے دیا اب تو یہ طلاق ہو گئی وہاں تو رجوع کا کوئی مسئلہ ہی نہیں حلالے کا مسئلہ تو ہے لیکن رجوع کا مسئلہ نہیں ہے کہ تینوں ایک پڑے ہی پڑ گئی طلاق مسئلہ دھیرے دھیرے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا کہا کہ نہیں طلاق نہیں پڑی کہیں کیسے کہا کہ بتاؤ تم نے اپنی بیوی سے کیا کہا تھا کہا میں نے اپنی بیوی سے کہا اگر نے ہانڈی چاٹی آئندہ تو تجھ پر تینوں طلاق بیوی سے پوچھا تو نے چاٹی ہاں کہا کیسے چاٹی کہا ہانڈی سے سالن نکالا اور میں نے چاٹ لیا کہا کہ اس پہ طلاق واقع ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ اس نے ہانڈی اٹھا کے کہا چاٹی اس نے تو انگلی چاٹی ہے اور تو نے طلاق یہ کہا تھا کہ اگر تو نے ہانڈی چاٹی آئندہ تو تجھ پر تینوں طلاق اس نے ہانڈی کہاں چاٹی اس نے تو انگلی چاٹی بچ گئی اللہ تعالیٰ جب جس سے کوئی کام لے لے ورنہ آج کل کے لوگ ایسے ہیں ہمارے بنگال میں آئیے خواب میں کہہ دیے بڑبڑا دیا اپنی بیوی کے بغل میں سو رہا تھا کہہ دیا طلاق طلاق طلاق پتہ نہیں کیا دیکھا خواب میں وہ کہہ دیا طلاق طلاق طلاق بیوی بولیے یہ کیا کر رہا کیا ہوا کہا کیا طلاق طلاق طلاق چل رہا ہے کہا مجھے نہیں معلوم شوہر کو معلوم نہیں ہے خواب میں کہہ گیا صبح ہو کے یہ بات دھیرے دھیرے کٹھ ملا تک پہنچ گئی مسجد کے کٹھ ملا نے کہا بیوی سے اس کی تم نے سنے کہا ہاں کہ ہو گئی طلاق شوہر کہہ رہا مجھے معلوم نہیں پوچھا گیا شوہر سے طلاق بھائی تو نے کہا بولا مجھے نہیں معلوم ہے خواب میں میں نے کیا کہا میں نے کچھ مجھے نہیں معلوم ہے یہ کہہ رہی ہو سکتا ہے اس نے سنا میں نے نہیں نہیں میں میں نے نے جو کہا وہ مجھے نہیں معلوم تو کہا کہ تجھے معلوم ہو یا نہ بیوی نے سنا ہو گئی طلاق جدا کرا ہی دیا اور دوسرے مرد کا چہرہ دکھوا جب تک اس کٹ ملا نے دکھوا نہیں دیا وہ عورت اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوئی یہ حالات ہیں تصور کیجیے تم سے اچھے تو وہ تمہارے بزرگ تھے جو کم سے کم راستہ تو ڈھونڈا کرتے تھے کہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر دوسرے کے پاس نہ جائے تابود اللہ کاننا کا ترا تشبیح دی جا رہی ہے کاننا پر تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تگن ترا فائن نہ تصور کرنے کے بعد یہ تصور نہ آئے تمہیں یعنی اللہ کو کون دیکھ سکتا ہے اگر یہ تصور نہ آئے فائن نہ تو یہ تصور کر لو کہ وہ مجھے ضرور دیکھ رہا ہے یہ ہے احسان ہاں صحیح کہا آپ نے یعنی قیامت کے بارے میں بتائیے اے اللہ کے رسول قیامت کیا ہے قیامت کب آئے گی قیامت کے بارے میں بتائیے تو اللہ کے نبی یہاں پر کتنا صاف جواب دے رہے ہیں تھپڑ ہے آج کا وہ عقیدہ رکھنے والے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو نب... اللہ کے علم کو اور نبی کے علم کو برابر قرار دیتے ہیں ساری چیزوں کے سوال کے جواب آپ دے رہے ہیں جب اس نے پوچھا اخبرنی یعنی قیامت کے بارے میں آپ مجھے بتائیے تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں مل مسول السائل مسئول جس سے سوال کیا جا رہا وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا آپ سمجھ گئے یہ جبرائیل ہے آپ نے کہا میں سائل سے زیادہ نہیں جانتا مسئول جس سے پوچھا جا رہا ہے سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا اے جبرائیل تجھے تو اللہ نے بتا دیا ہے اور وہ تو مجھے بتانے آیا ہے تو جب تک تو مجھے بتا نہیں دے گا مجھے علم نہیں ہوگا تو میں سے زیادہ نہیں جانتا سوال کرنے والے سے زیادہ میں نہیں جانتا اے اللہ کے رسول اگر آپ قیامت کے بارے میں نہیں بتا سکتے ہیں تو کم سے کم اس کی نشانیوں کے بارے میں بتا دیجیے کہ نشانیاں کیا ہے فرمایا تربت یہ قیامت کی نشانیاں ہوں گی کہ انتلامت کہ تم دیکھو گے باندیوں کے پیڑ سے مالکن جنم لیں گی ہاں اس کا ترجمہ میں یہ کر دوں لڑکیوں کے پیڑ سے مائیں پیدا ہوں گی دل امت ربتہ امتن مانی باندھی رب مانی پرورش کرنے والی ربتن پالنے والی یعنی مالک آقا لیڈی آقا باندیاں اپنے پیڑ سے اپنے آکاؤں کو جنم دیں گی اپنی مالکنوں کو جنم دیں گی یعنی لڑکیاں اپنے پیٹ سے اپنی ماں کو پیدا کریں گی انترل خفاتل اور تم دیکھو گے الخفات جو دنیا میں ننگے پیر چلا کرتے تھے جن کے پاس دنیا میں پہننے کے لیے چپلیں نہ ہوا کرتی تھی اور ایک ایک چپل خریدنے کے لیے ان کو پورے پورے مہینے محنت کرنا پڑتی تھی اور آت اور جن کے پاس دنیا میں پہننے کے لیے کپڑے نہ ہوا کرتے تھے اور جو پھٹے پرانے کپڑوں میں رہتے تھے ریا اشائی یت بالبنیان نہ بال بنیاد بھیڑ اور بکریوں کو چرا چرا کر اپنی پرورش کرنے والے جنگلوں میں جا کر بھیڑ اور بکریوں کو چرا چرا کر آ کر اپنی پرورش کرنے والے یہ لوگوں کو تم دیکھو گے یتاول نب بل بڑی بڑی بلڈنگوں میں داد ایش لے رہے ہوں گے بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہ رہے ہوں گے ان کے پاس دولت کی کوئی کمی نہ ہوگی جب یہ زمانہ آ جائے تو سمجھ لینا کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں جو چیزیں ایمان لانے کے لیے ضروری ہیں ان میں قیامت کا دن بھی ہے کیا ہے وہ یا ایوہ الناس ربکم ان زلزلت ساتی شیو نازیم اے لوگو تم اپنے پروردگار سے ڈر جاؤ اپنے رب سے ڈر جاؤ یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس اتقو ربکم لوگو یا ایوہ الذین آمنو نہیں کہا یا ایوہ الناس کا چونکہ اس قیامت کا ذکر کوئی دنیا میں وہ کتاب نہیں جس میں قیامت کا ذکر موجود نہ ہو ہر کتاب میں بائبل میں موجود گیتا میں رامائن میں رگ وید میں یجر وید میں اتر وید میں سام وید میں ہر کتاب میں موجود اولڈ ٹیسٹامنٹ میں نیو ٹیسٹامنٹ میں ہر چیز میں ہر کتاب میں موجود گوتم بدھ کی کتاب بدھزم میں موجود سکھوں کی کتاب گرو گرنتھ میں موجود جینیوں کی کتاب جین شاستر میں موجود قیامت کا ذکر دنیا کی ہر کتاب کے اندر موجود اس لیے اللہ نے کہا یا الناس اتقو آئے لوگو تم اپنے رب سے ڈر جاؤ اور یاد رکھو ان نزل تساتی شعی ال قیامت کا جھٹکا قیامت کا زلزلہ بڑا سخت ہوگا شعی عظیم بہت بڑی چیز ہوگی یہ گجرات کا زلزلہ نہ ہوگا کہ ہزاروں گھروں کو بے گھر کر دے یہ زلزلہ جب آئے گا تو ازا زلزلت تلّہ رزو زلزالہ ایسا آئے گا کہ یہ زمین پوری دنیا میں جھنجھوڑ دی جائے گی وہ اخرجت تلا رزو اور زمین اپنے اندر کے سارے سامان سارے بوجھ کو باہر نکال کے پھینک دے گی اس کا ایک نقشہ یہ ہوگا بہت بڑی چیز ہوگی یوم ترونہا کل ہلو مرزاد آئے نبی اس دن آپ دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی یو مترو نہ تز ہلو کل مرزیات ہر دودھ پلانے والا جانور ہو چاہے عورت کل اور کل کا لفظ عام عموم پر دلالت کرتا ہے ہمارے بہت سے بھائی بداتوں میں قسمیں نکالتے ہیں یہ بدات ہسنا ہے یہ بدات سیاح ہے یہ بدات ہسنا ہے اچھا کام ہم نے کیا ہے چاہے نبی نے نہ کیا ہو لیکن کام تو اچھا ہے اس پر ثواب ملے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست ایمانی اس بات کو جانتی تھی اس لیے آپ ہر خطبے میں کہتے تھے کل بدعتن زلال ہر بدعت گمراہی ہسنا اور سیاح کو ختم کر دیا چاہے ہسنا کا ہو چاہے سیاح کا ہو کل بداتن زلال چاہے کتنا اچھا کام ہو تمہاری نظر میں اگر وہ نبی نے نہیں کیا اور تم ثواب سمجھ کے کر رہے ہو تو وہ بدعات ہے کیونکہ کہ اکمل تو لکم دین نبی پر مکمل ہو چکا ہے تم اس کو کمپلیٹ نہیں انکمپلیٹ سمجھ رہے ہو اس لیے تم اس کو اچھا سمجھ کے کر رہے ہو کام دین ساری دنیا کے علماء پیر ولی بزرگ مل جائیں اور وہ کوئی بات کہہ دیں اور اس کو پاس کر لیں اور وہ شریعت محمدیہ میں موجود نہیں ہے تو معاف کیجیے گا ساری دنیا کے ولیوں پیروں کی بات مل کر بھی دین اسلام کا ایک حصہ نہیں بن سکتی ہے یا کلو مرضیا ہر دودھ پلانے والی اور چھوڑ دے گی جانور اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گا وہ اور تم دیکھو گے ہر حاملہ عورت اور ہر حاملہ جانور مارے خوف و دہشت کے اپنا حمل گرا دے گا حمل گر جائیں گے وہ ترنا سا سکارا اور لوگ تمہیں نشے میں دکھائی دیں گے حالانکہ انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا شراب نہیں پیا ہوگا شراب انہوں نے نہیں پی ہوگی بلکہ وہ تمہیں نشے میں دکھائی دیں گے آپ آج سے پندرہ سال پہلے انڈیا کے مدھیہ پردیش صوبے کے ضلع بھوپال بھوپال پر آپ نظر ڈالیے بھوپال پندرہ سال پہلے وہاں گیس کھڑی تھی اور جو گیس کانڈ ہوا تھا بھوپال کی سرزمین پر اس میں جو لوگ لحاف یا چادر سے منہ ڈھک کر سو رہے تھے بس وہی بچ پائے اگر ماں نے بچے کو اڑا دیا تو بچہ بچ گیا ماں مر گئی اسلامی کیسٹ کیسٹ سلفی سینٹر منظور کالونی گجر چوک کراچی بھاگ رہے تھے لوگ وہ پندرہ سال پرانا نقشہ میں ابھی تین چار سال پانچ سال پہلے تقریباً میرا وہاں پروگرام تھا وہاں کے نوجوانوں نے مجھے وہ علاقہ دکھلایا جہاں گیس پھٹی تھی ان لوگوں کو سے مجھے ملوایا جو میں مبتلا ہوئے تھے ان لوگوں سے جب میں نے بات چیت کی تو کوئی کہہ رہا میرا بیٹا چلا گیا کوئی کہہ رہا میری ماں چلی گئی آج بھی گورنمنٹ کی طرف سے ان جو مبتلا ہوئے تھے ان لوگوں کو آج بھی گورنمنٹ کی طرف سے ماہانہ وظیفہ دیا جا رہا ہے آج تک ان کو مل رہا ہے یہ چھوٹی سی گیس کا حال تھا کہ دودھ پلانے والی عورت اپنی جان بچانے کے لیے اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر بھاگ رہی تھی بھوپال سے ماں اپنے بیٹے کو چھوڑ کر بھاگ بھاگ رہی تھی اور بیٹا اپنے باپ کو اور ماں کو چھوڑ کے بھاگ رہا تھا نفسا نفسی کا عالم تھا چھوٹے سے گیس کانڈ میں اور وہ جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اس گیس کا عالم کیا ہوگا یو ما یا پھر یغنی یہ قیامت سگرا کا حال پوری دنیا میں ٹی ویوں پر دکھایا گیا لوگ پریشان ہیں کہ اتنی سی بات پر ماں اپنے بچے کو بھول گئی بچہ اپنے باپ کو بیوی اپنے شوہر کو شوہر اپنی بیوی کو بھول گیا تو اس قیامت کا حال کیا ہوگا اس نے تو نقشہ ہی کھینچ دیا انسان اپنے بھائی کو چھوڑ کر بھاگے گا اپنی ماں کو چھوڑ کر بھاگے گا وہ ابھی اپنے باپ کو دے کر بھاگے گا وہ صاحبتی اور اپنی بیوی سے بھاگے گا وہ بنی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا ہر ایک کے اوپر ایک الگ معاملہ ہوگا الگ ہی اس کے اوپر آفت ہوگی کچھ لوگ ٹخنے کے برابر کچھ گھٹنوں کے برابر کچھ کمر کے برابر کچھ کاندے کے برابر پسینے میں ڈوبے ہوں گے اور کچھ اسی میں غوطہ لگا رہے ہوں گے اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو چیخ چیخ کر کہیں گے اللہ میدان محشر کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے اس سے تو بہتر اور اچھا ہی ہے کہ تم مجھے جہنم کے اندر ڈال دے حالانکہ ابھی اس جہنم کا انہوں نے معائنہ نہ کیا ہوگا لیکن جہنم میں جانے کی خواہش کریں گے اس لیے کہ میدان محشر کی تکلیف ان کو برداشت نہیں ہوگی عجیب کیفیت ہوگی عجیب حالات ہوں گے ہاں قرآن تو یہاں تک کہتا ہے کہ لوگ تو یہاں تک کہہ بیٹھیں گے اللہ قرآن فدیے میں لے لے بدلے میں لے لے اے اللہ بدلے میں لے لے کس کو اللہ میرے باپ کو تو لے لے میری ماں کو جہنم میں ڈال دے میرے بھائیوں کو جہنم میں ڈال دے میرے بیٹوں کو میری بہنوں کو میرے رشتہ داروں کو تو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے سورہ مارج اٹھاؤ مجھے بچا لے مجھے نجات دے دے اللہ مجھے بچا لے چاہے میرے پورے خاندان کو جہنم میں ڈال دے آج کتنی محبت ہے بھائی کو بھائی سے کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے کوئی تیری نظر کر کے دیکھے ہمارے بھائی پر ہم اس کی آنکھیں نکالنے کی فکر کر لیتے ہیں لیکن یہی خونی رشتہ قیامت کے دن کیسا کیسا ہوگا ہوگا ہائے ہائے وہ عورتیں بھی وہاں میدان میشر میں جمع ہوں گی جنہوں نے دنیا میں تین بیٹیوں کو جنم دیا چار بیٹیوں کو جنم دیا پانچویں بھی حمل تھا الٹرا ساؤنڈ میں چیک کرایا پتا چلا کہ اس الٹرا ساؤنڈ میں یہ پتا چلا کہ چوتھا بھی لڑکی کا وجود ہے یا پانچواں بھی لڑکی کا وجود ہے ڈاکٹر صاحب میں اتنا جہیز نہیں دے سکوں گی میں اب غریب ہوں لہذا یہ لڑکی اگر ہے تو اس کو گرا دو صاف کر دو اسقاط کرا دیا لڑکی ہو یا لڑکا ناجائز حمل ہو چاہے جائز عمل ہو اس لیے کہ ناجائز حمل میں اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے جو لوگ اپنے پیٹ کی جو مائیں جو بہنیں اپنے پیٹ کے ان حمل کو گرا لیتی ہیں چاہے وہ حمل ایک مہینے کا ہو پندرہ دن کا ہو دو مہینے کا جو وجود رحم مادر سے مٹا دیا گیا بلا کسی عذر کے جان بوجھ کر قصدن اگر مٹا دیا گیا تو یہ بچہ قیامت کے دن اپنی ماں کی پستانوں سے لٹکا ہوا آئے گا بخاری کے الفاظ ہیں جا یوم القیامہ بین صدیہ وہ بچہ قیامت کے دن اپنے ماں کی پستانوں سے لٹکا ہوا آئے گا یقول یا ربی حاضی امی قتلتنی اور کہے گا اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر ڈالا تھا اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اللہ دنیا میں یہ میری نہ ہوئی تو آج تو اس کا نہ ہو وہ بچہ اپنی ماں کے لیے جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گا یہ قیامت کا حال ہوگا کہ بچے اپنی ماں کے خلاف زبانیں کھولیں گے سائنس بھی اب اتفاق کر رہی ہے اس بات پر کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی بہت سی چیزوں پر اعتراضات بھی ہوئے آؤ ذرا نقشہ دیکھو الکاریا تم القاریہ وما مادرو کا ملکاریا کھڑا دینے والی قرآن کا اسلوب دیکھو الکاریا کھڑ کھڑا کر رکھ دینے والی ملکاریا کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی اور پھر نبی سے کہہ رہا وہ کاریا اے نبی آپ کیا جانے کی کیا ہے وہ کھڑ کھڑا دینے والی کیوں مسلوں پہ مسئلے تھوپتے مولی صاحب نبی کو علم غیب ہے یا نہیں قرآن پڑھتے جاؤ اپنے عقیدے کی اصلاح کرتے جاؤ کوئی جھگڑا نہیں کوئی لفڑا نہیں الکاریا کھڑ کھڑا دینے والی ملکاریا کیا ہے وہ کھڑ کھڑا دینے والی وما درا گمل کاریا آئے نبی آپ کیا جانے کہ کیا ہے وہ کھڑکڑا دینے والی جب تک میں نہ بتاؤں تب تک آپ کو بھی معلوم نہیں اس لیے سنو میں ہی بتا دیتا ہوں کہ وہ کھڑکڑا دینے والی کیا یوم یقور اناسو کل فراش مبسوس اس دن تم دیکھو گے کہ انسان پروانوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے تتلیوں اور پروانوں کی طرح انسان اڑے گا مبسوس انسان کا یہ حال ہوگا کل فراشل مفسوس جیسے پتنگے پھر اڑتے رہتے ہیں ایسی انسان اڑے گا پھرے گا الجبال کل منفوش اور یہ بڑے بڑے پہاڑ جن کو بڑی بڑی آندیاں آتی ہیں جن کا بال بیکا نہیں کر پاتی ہیں یہ بڑے بڑے پہاڑ جن کو تم زمین میں مضبوطی کے ساتھ ٹائٹ جمع ہوا دیکھتے ہو یہ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے کل روئی کو نہیں کہتے دھنی ہوئی روئی روئی تو پھر بھی ہلکی ہوتی ہے بھاری ہوتی ہے اس کو دھن دیا جائے لحاف میں بھرنے کے لیے جب اس کو چھاڑ دیا جائے دھن دیا جائے تو وہ اور ہلکی ہو جاتی ہے اس کا وزن کہا وہ پہاڑ روئی نہیں دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے وہ پہاڑ اتنے ہلکے ہو جائیں گے یہ حالت ہوگی ان پہاڑوں کی اور اگر اس کا نقشہ دیکھنا ہے مجھے آپ کے علاقے میں نہیں معلوم ہمیں انڈیا میں اڑیسا کا علاقہ نظر آتا ہے چلو دیکھو بڑے بڑے لوہے کے پہاڑ ہیں اور لوہا وہاں سے بم بلاسٹ کے ذریعے پہاڑوں کو کھاڑا جاتا توڑا جاتا اور مال گاڑی پر مال ٹرین مال گاڑی اس پر لاد کر دوسرے شہروں میں بھیجا جاتا ہے اڑیسا کے پورام میں گئے تو لوگوں نے مجھے وہ فیکٹری دکھائی جہاں بڑے بڑے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں بم ان پہاڑوں کے نیچے رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد میں ریموٹ دباتے ہیں پہاڑ بڑے بڑے ڈھیلوں کے شکل میں اور بڑی بڑی چٹانوں کی شکل میں وہ لوہا شکل میں لوہا نیچے گرتا ہے پھر اس کے بعد میں اس لوہے کو ٹرک پہ لاد کے ایک مشین میں ڈالا جاتا ہے جس سے وہ بالکل سرمے کی طرح پس جاتا ہے جب بم بلاسٹوں سے لوہے کے پہاڑ اڑ رہے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین جس نے یا کل دیا ان کو کہ کیسے لوہے کو اڑاؤ ذرا غور کرو کہ وہ ذات پھر دھنی ہوئی روئی کی طرح ان پہاڑوں کو کیسے اڑانے پر قادر ہوگی امام سکولت موازی نو فہو عیشت راضیا وہ امامن موازنہ نیکیاں تولی جائیں گی برائیاں بھی تولی جائیں گی نیکیوں کا پڑلا گھر جھک گیا تو خیر نیکیوں کا پڑلا اڑ گیا تو معاملہ ڈگما ڈول یا اللہ یہ نیکیاں تولی کیسے جائیں گی دکھائی تو نہیں دیتی تولی کیسے جائیں گی سائنس کیا کہتی ہے آج کی ہمارے یہاں جب قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی تھی اس وقت ایک آریہ دھرم کا آریہ مذہب کا بہت بڑا رہبر جس کا نام سوامی دیا نند سرسوتی ہے اس نے قرآن کے اوپر ایک سو انسٹھ اعتراض لگائے قرآن کی آیتوں پر ایک سو انسٹھ اعتراض لگائے اللہ مسانا اللہ برسری نے اس کے ایک سو انسٹھ اعتراضات کا جواب ایک سو ساٹھ جوابوں میں دیا یعنی ایک سو انسٹھ سوال تھے تو ایک سو انسٹھ ہی جواب ہونا چاہیے نا لیکن انہوں نے کہا سوامی جی ہو سکتا ہے اب اس کے بعد تم یہ سوال کرو اس لیے میں اس کا جواب پہلے ہی سے دیے دیتا ہوں ایسے کہہ کے انہوں نے ایک سو ساٹھ ایک سو انسٹھ سوالوں کا جواب ایک سو ساٹھ جواب کی شکل میں دیا یہ سوال سوامی دیانند جی کی کتاب ستیار پرکاش جو ہندی میں چھپی ہے اور جس میں ہر دھرم اور ہر مذہب پر کیچڑ اچھالا گیا ہے اس کے لاسٹ میں قرآن پر کیچڑ اچھالا گیا ہے وہ کتاب میرے پاس ہے لیکن افسوس یہ کہ وہ ہندی میں اردو میں نہیں ہے اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہے واہ نیکیاں دکھائی نہیں دیتی برائیاں دکھائی نہیں دیتی تولی کیسے جائیں گی قرآن بھی ایسی جھوٹی باتیں بیان کرتا ہے بلا بتاؤ کون اس قرآن پر ایمان لے آئے آج اگر سوامی جی ہوتے تو میں ان سے پوچھتا تمہارے گھر میں بجلی لگی ہے یا نہیں اگر وہ کہتے ہاں تو میں پوچھتا بجلی کی ریڈنگ اور بجلی کا بل تم دے رہے ہو یا نہیں اگر وہ کہتے ہاں تو میں پوچھتا ہوں میں ان سے سوال کرتا کہ یہ ریڈنگ کس طرح یہ بجلی کا بل تم کس طرح دیتے ہو کرنٹ تو دکھائی نہیں دیتا پھر اس کا وزن کیسے ہو جاتا ہے ارے بجلی کا کرنٹ دکھائی نہیں دیتا لیکن ریڈنگ میں آنے والے یونٹ ہمیں بتلا دیتے ہیں کہ کتنی بجلی خرچ ہوئی گیس دکھائی نہیں دیتی لیکن ریڈنگ میٹر ہمیں بتلا دیتا ہے کہ گیس کتنی خرچ ہوئی سردی اور گرمی بھی تو دکھائی نہیں دیتی لیکن آج یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ سردی کتنی پڑی گرمی کتنی پڑی کتنی ڈگری سینٹی گریڈ سیلسیس یہ سارے وزن ہو کے سامنے آ رہے ہیں جس اللہ نے یہ عقل دی کہ اندے چیزوں کا وزن تم کر سکتے ہو تو پھر اس اللہ رب العالمین کی قدرت کا عالم کیا ہوگا کیا وہ نیکی اور برائیوں کا وزن کرنے پر قادر نہیں ہے کیا وہ نیکی اور برائیوں کے وزن کرنے پر قادر نہیں ہے میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے آج اس کا وزن سامنے آ رہا ہے اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے نیکی اور برائیوں کا وزن بھی کر کے سامنے رکھ دے گا وہاں تو عجیب حالات ہوں گے مسنت احمد کی ایک حدیث ہے لیکن اس میں کچھ کلام کیا گیا ہے علماء نے اس کو ضعیف لیکن فضائل کے باب میں بیان کرنے کے لائق بتایا ہے اگر وہ لائق نہ ہوتی تو میں بیان نہ کرتا کہا کہ وہاں بڑے بڑے نبیوں کی حالت بھی خراب ہوگی کوئی کسی کی سفارش نہ کرے گا جب حضرت عیسیٰ کی نیکیاں تولی جائیں گی تو ان کی ماں مریم چھپ جائیں گی اللہ کہیں میرا بیٹا مجھ سے نیکیوں کا سوال نہ کر بیٹھے اور جب مریم کی نیکیاں تولی جائیں گی تو عیسیٰ چھپ جائیں گے کہیں میری ماں مجھ سے نیکیوں کا سوال نہ کر بیٹھے ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے لیکن موضوع نہیں اور آگے یہ بھی لکھا اس کے شواہد ملتے ہیں کہ بڑے بڑے انبیاء کرام وہاں پریشان ہوں گے ان شواہدوں کو سامنے رکھ کر اس کو فضائل کے باب میں بیان کیا جا سکتا ہے جب نبیوں گئی عالم ہو عیسا کی نیکیاں تو لی جائیں تو مریم چھپ جائیں اور مریم کی تو جائیں تو عیسا چھپ جائیں اس وقت ہمارا اور آپ کا عالم کیا ہوگا انسانوں کا عالم کیا ہوگا میرے بھائیوں کبھی چھوٹے چھوٹے عمل کو حقیر نہ سمجھنا یہ کوئی عمل ہے حقیر نہ سمجھنا مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک انسان کو میدان میں قیامت کے دن اس کی نیکیاں تو لی جائیں گی اس کی نیکیوں کا پڑلہ اٹھ جائے گا اور اس اس کی کی برائیوں کا پڑلہ جھک جائے گا اور وہ مایوس ہو کر بیٹھا ہوگا اللہ کہے گا آئے فرشتوں میرے بندے نے دنیا میں نیک عمل تو کیے تھے لیکن پھر بھی برائیوں کا پڑلہ اس کا جھک گیا یہ تو جہنمی ہے فرشتے کہیں گے ہاں اللہ کہے گا دیکھ لو شاید اس نے کوئی نیکی کی اور تم نے اس کو نوٹ نہ کیا اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں تو تیرے حکم پر معمور تھا اللہ کہے گا آئے میرے بندو آئے فرشتے ہو جاؤ تھوڑی سی مٹی فلاں قبر کی اٹھا کے لاؤ کیا بات ہے کہا کہ ہاں ہاں میں نے ڈیوٹی تمہاری بدلی تھی اس وقت یہ فرشتے کو جانے میں دیر اس کو آنے میں دیر یہ مسند آمد کے الفاظ ہیں اور اتنی دیر میں یہ آدمی یہ آدمی ایک مٹی میں ایک جنازے میں شریک ہوا تھا اور اس نے اپنے بھائی کی قبر پہ مٹی دی تھی اس مٹی کو لاؤ اور تھوڑی سی اس میں رکھ کے دیکھو اس مٹی کو فرشتہ رکھے گا اس کی نیکیوں کا پڑلا جھک جائے گا رب کو بخشنے کا بہانہ چاہیے میرے بھائی وہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے خود جہنم میں جائیں لیکن بندہ گنا کر کر کے خود جہنم میں جا رہا ہے تو اس میں اللہ کہتا میں کیا کر سکتا حالانکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے لیکن تصور کیجیے ایک عورت اپنے بچے کو کھلا رہی ہے نماز پڑھنے لگتی ہے پھر نماز سے فارغ ہوئی کھلاتی ہے اور بغل میں آگ جل رہی ہے خسائس اللہ مسیحتی ہوتی بغل میں آگ جل رہی ہے بچہ گھٹنوں کے بل چلتے چلتے آگ کے قریب جاتا ہے ماں کی ممتا جوش میں آتی ہے ماں دوڑتی ہوئی گئی بچے کو گود میں اٹھا لیتی ہے پھر چھوڑتی ہے دیکھیں بچہ بچہ تو آگ کے انگارے کو کھلونا سمجھ رہا ہے گھٹنوں کے بل گھسٹتا ہوا جاتا ہے جیسی آگ اٹھاتا ہے ماں اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو سینے سے لگاتی اللہ کے نبی کہتے ہیں صحابہ دیکھ رہے ہو یہ ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کر رہی ہے کہا اللہ کی قسم واقعی بڑی محبت کر رہی ہے کہا اچھا جاؤ اس عورت سے کہہ دو کہ محمد الرسول اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے اسی آگ میں گرا دے اللہ کے نبی آپ کا حکم سر آنکھوں پر لیکن امید نہیں ہے کہ یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی جا رہا ہوں کہنے کے لیے آپ نے بلایا آؤ کہاں جا رہے ہو کہا آپ ہی نے تو بھیجا ہے کہا کہ تمہیں امید کیوں نہیں ہے یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی کہا اللہ کے رسول جو بچہ آگ کے قریب جاتا ہے تو ماں کا دل بھلگنے لگتا ہے اور بھاگتی ہوئی جاتی ہے اور آگ کی ایک چنگاری بھی اٹھانے نہیں دیتی وہ ماں اپنے بچے کو آگ میں کیسے ڈال سکتی ہے اس کی ممتا گوارا نہ کرے گی بچہ آگ میں گر چھوڑ دے کہا اللہ کے نبی نے او میرے ساتھ جتنی یہ ماں اپنے بچے سے محبت کر رہی ہے اللہ کی قسم جب تم میں سے کوئی اپنے دامن کو پھیلا کر اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے کرتا ہے تو اس ماں کی ممتا سے بھی ہزار گنا زیادہ اللہ اپنے بندے پر مہربان ہو جاتا ہے کوئی مانگے تو صحیح کوئی دوڑے تو صحیح اس کی محبت کی طرف اور اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اس طرف ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے موجے ٹھاٹے مار رہی ہیں لیکن اپنے بالٹیوں میں بھرنے والا چاہیے ایک شخص بنی اسرائیل میں اونٹ پر سونا اور چاندی لادے ہوئے حدیث کے الفاظ تو یہ کہ کثیر المال بہت زیادہ مال لادے ہوئے تھا سونا تھا چاندی تھا زیورات تھے اور جنگل میں گیا نیند کا غلبہ تھا اس نے اپنے اونٹ کو ایک درخت سے باندھا اور اس کے بعد میں سو گیا اچانک آنکھ کھلی دیکھتا اونٹ گائے اچانک آنکھ کھلی دیکھتا ہے کہ اونٹ گائے جنگل میں تلاش کرتا ہے ادھر سے ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر سے سے لیفٹ ہی لیفٹ کر رہا برابر دائیں بائیں ہے رہا جھاڑیوں میں گھس رہا کانٹے بھی بھک رہے چب رہے ساری چیزیں دیکھتا ہے لیکن اونٹ اس کو کہیں نظر نہ آیا پورا جنگل دیکھتا پسینہ پسینہ ہوتا اور اسی درخت کے پاس آ جاتا ہے جہاں اس نے اونٹ کو باندھا تھا اور تھکا مارا ہے ٹیک لگاتا ہے اس درخت سے کی کیا ہوا میرا اونٹ اس میں تو اتنا مال تھا اتنا سونا اتنا چاندی تھکا ہوا تھا جیسی ٹیک لگائی نیند کا غلبہ ہوا اور تھوڑی دیر کے لیے اس کی آنکھ درخت کے اوپر ٹیک لگا کر اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اچانک آنکھ کھلتی ہے کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ اسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے جس جگہ سے بھاگا تھا جس جگہ سے گائب تھا اس اونٹ کو دیکھتا ہے کہ سونا بھی لدا چاندی بھی لدی زیورات بھی لدے مال بھی لدے ساری چیزوں کو دیکھ کر مارے خوشی میں اور خوشی کے عالم میں اس کی زبان سے یہ غلط جملے نکل جاتے ہیں اللہ واقعی تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں اس کے منہ سے یہ جملے خوشی کے عالم میں نکل جاتے ہیں اے اللہ واقعی تو میرا میرا بندہ اور میں تیرا خدا ہوں حالانکہ اس کو ہوش نہیں ہے کہ میں بول کیا رہا ہوں اور اس کی طبیعت بھی نہیں ہے کہ وہ بولے یہ جملے بولنے کا ارادہ بھی نہیں لیکن خوشی کبھی کبھی رنج انسان کو سارے اور غم انسان کی ساری خوشیاں بھلا دیتا ہے کبھی کبھی خوشیاں بھی انسان کو اس لائق کر دیتی ہیں اسی لیے تو خوشی اور غم یہ دونوں ہی انسان کی زندگی میں آنا ضروری ہے جس کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آئیں اور غم نہ آئے وہ مکمل انسان نہیں اور جس کی زندگی میں غم ہی غم آئے اور خوشیاں نہ آئے وہ بھی انسان نہیں اور اللہ کے رسول ان دونوں کا سنگم تھے ایک دن تو ایسا ہوا کہ آپ کو ایک ہی دن خوشی بھی ملی اور اسی دن غم بھی ملا جنگ بدر پہلی اسلامی لڑائی پہلی جنگ اور اس میں صحابہ جشن منانا چاہتے ہیں کہ آج ہم جیت گئے ہیں اللہ اکبر کے نعرے بلند ہو رہے ہیں اور صحابہ کو خوشی ہو رہی ہے اللہ کے نبی بھی اپنے صحابہ کی خوشی میں شامل ہے کتنے میں قاصد آتا ہے عثمان غنی کی خبر لے کر آج عثمان کی بیٹ بی آپ کی بیٹی حضرت رقیہ اس دنیا میں نہ رہی اسی دن جس دن خوشی ہوئی چنگے بدر کو فتح کیا بدر کا مار کا اور اسی دن یہ خبر بھی ملی کہ آپ کی بیٹی اس دنیا میں نہیں رہی تاکہ دنیا جان لے کہ محمد رسول اللہ پر بھی غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ ہمارے پیر ولی تو بہت بڑے ہیں جب محمد الرسول اللہ پر غم کے پہاڑ ٹوٹے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ جنگ محمد کی وجہ سے جیتی گئی ہے اگر محمد سب کچھ کرنے کے لائق ہے تو اپنی بیٹی کو زندہ کر کے تو دکھائیں اور اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو مٹی بھی دے رہے ہیں دفن بھی کر رہے ہیں ذرا معاملہ سوچو آنکھوں کے آنسو بھی گر رہے ہیں صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ تو رونے سے منع کرتے فرمایا یہ فرت غم کے آنسو ہے یہ نوحہ اور ماتم کے آنسو نہیں ہے یہ فرت غم کے آنسو ہے اگر غم میں آنسو نکل جائے تو اس پہ پکڑ نہیں ہے اللہ کے یہاں نوحہ کرنا ہائے وائے چیخنا اور چلانا اور کپڑے پھاڑنا اور گریبان چاک کرنا جو آج کل ہو رہا ہے اور یہ مہینہ بھی شاید بڑا عجیب ہے انگریزوں کا پہلا مہینہ شروع ہو ہیپی نیو ایئر کے نام سے جشن منائے جائیں آپ کے کلفٹن میں اور سمندر کے علاقے میں ہمارے یہاں تو جو ہوتا ہے وہ تو چھوڑ دیجئے وہاں تو جمہوری نظام ہے وہاں تو سب کو اپنی بات کہنے کا حق ہے وہاں تو لڑکے لڑکیاں ڈانس کلبوں میں جا کر ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑتے ہیں اور بارہ بجنے کا ویٹ کرتے ہیں تب خوشیاں منائی جاتی ہیں آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور مسلمان ہیں اسلام کے نام پر اور اللہ پاک کے نام پر جس ملک کا نام رکھا گیا ہو میرے پیارے ساتھیوں وہاں سمندروں میں ہیپی نیو ایئر منایا جائے اور چوپاٹیوں پر ہیپی نیو ایئر منایا جائے لڑکے اور لڑکیاں گھر سے آوارہ بھیڑوں بکریوں کی طرح نکل جائیں تصور کیجئے اس ملک کا پھر اللہ ہی محافظ ہے ہمیں اقبال کا یہ شعر یاد آتا ہے وطن کی حفاظت کرنا دا مصیبت آنے والی ہے وطن کی حفاظت کرنا دا مصیبت آنے والی ہے تیری بربادیوں کے مشورے ہو رہے ہیں آسمانوں میں میرے بھائیوں انگریزوں کا اور یہودی اور عیسائیوں کا پہلا مہینہ جنوری کا جب شروع ہو اور پہلی تاریخ جب شروع ہو تو ہیپی نیو ایئر اور سارے لڑکے لڑکیاں دوبارہ بھیڑوں بکریوں کی طرح خوشیاں منائیں اور اسلام کا پہلا مہینہ محرم کی پہلی تاریخ شروع ہو تو ماتم سے ہو میرے بھائیو ذرا تصور تو کرو کہ آج مسلمانوں نے اس مہینے کو کیا بنا دیا انشاءاللہ دس محرم کو ہنین میں اس موضوع پر سیر حاصل بحث کروں گا اور اسی موضوع پر اس دن انشاءاللہ خطاب کروں گا آج میرا یہ موضوع نہیں میرے بھائیو ذرا تصور تو کیجئے ہم آپ کو اس چیز کی طرف لانا چاہ رہے ہیں اب دیکھیے کیا اعتراض تھا یہ کوئی اعتراض ہے یہ کوئی اعتراض ہے کہ کی کیسے نیکیاں تولی جائیں گی قرآن کہہ رہا ہے تولیں گے جیسے تم یہ ساری چیزیں تول لیتے ہو گرمی سردی ان کا وزن یا پھر قرآن کہتا ہے کیا کہہ رہا ہے خفت اور جس کی نیکی ہلکی ہو گئی وہ حاویہ میں جائے گا پھر اللہ کے نبی کو خطاب کیا جا رہا وہ مادرا کا آپ کیا جانے کی وہ حاویہ کیا ہے آپ کو بھی نہیں معلوم دار بھڑکتی ہوئی شولہ مارتی ہوئی آگے وہ سیکھ لے نماز میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے سلام پھرنے سے پہلے اللہ انی ظلم تو نفسی ظلم کثیرا یہ بھی یہی ظلم تو نفسی ظلم ظلم تو ظلم ضرب تو ضربن لائب تو لابن میں بہت کھیلا عقل تو اکلن میں نے بہت کھایا ظلم تو نفسی ظلمن کثیرا ابو بکری یہ دعا کر رہے ہیں اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت ہی زیادہ ظلم کیا نبی کا یار غار جب بہت زیادہ ظلم کر سکتا ہے تو ہمیں اور آپ کو کتنی توبہ کرنا چاہیے